ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو